حضرت عبد الرحمن بن شیبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں سے منع فرمایا قوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے درندے کی طرح بازو بچھانے سے اور آدمی نماز کے لیے ایک ہی جگہ مقرر کر لے جیسے اونٹ بیٹھنے کے لیے ایک جگہ مقرر کر لیتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو تیرہ